صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا وعند السامين الكرام اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ رانی کی نالی السلام کے سلسلے کو قائم کروایا اللہ تبارک تعالی حضرات انبیاء علیہ رہی مسلات السلام کے ذریعے سے امتوں کی قوموں کی اصلاح کرتے ہیں پیغمبر ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں ہدایت پر آ جائیں اللہ کے آداب سے وہ بچ جائیں اکثر یہی ہوا ہے کہ قوم کے زیادہ تر لوگ پیغمبروں کا انکار کیا اللہ کی کتاب کو جھٹلایا اکثر قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے اور آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک تارا نے ہر پیغمبر کو ہر نبی کو ایک دعا کا خبر کیا ہے اختیار کیا ہے ابو بیش تمام پیغمبروں نے اس دعا کو اپنی قوم کی تباہی کے لیے استعمال کر لیا اس ایٹم بام کو اپنی قوم پر گرانے کے لیے استعمال کیا سوائے اور آمارے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے قیامت کے دن آپ سجدے میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے سن تو ہوتا مانگیے دیا جائے گا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں جو شباب کے مستحق ہوں گے ایک فرض بھی باقی نہیں رہے گا جس کے تعلق سے آپ دعا نہ کریں گے اور اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ مانگیے کیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ مانگنے پر بھی نہ ملے اور وہ بھی آپا کے سر بسجود ہونے کے بعد کا کرپاڑا سر آئیے تو صحیح سر مانگیے کیا جائے گا بد نصیب ہوگا کائنات کا سب سے اور جانوروں میں کتوں میں رندروں میں اعلان کے بعد طور பிரகாரம் உண்டு کر کر ماں ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! شریفین سے قریب جو عمارت ہیں ان عمارتوں پر مکمل جو بزنس کا قبضہ ہے یہود و نسارا کا قبضہ وہ وہ شکارے گھر جہاں کو کمرشل چند یم جی روز اور بلکہ بلکہ چند قدم آگے بڑھ کر نئے کلبوں کے اندر اور رنگ خانوں کی رنگ کہ بین المذاہب مکالمہ یعنی یہود و نصارہ سے بات کی حرمین شریفین کے اندر آیات کی تلاوت شہری نمازوں کے اندر نہ کرنا اسلامی ممالک کے اسکولوں کے مدارس کے نظام کے اندر یہود و نصارہ کی بکس کی جو آیت ہیں ساڑھے چار سو ہیں ان آیتوں کی تشریح طلبا کو بیان نہ کرنا آیات جہاد سبق سے نکال دینا کافی نکال دینا یہ تو ہو ہی رہا ہے فیبروری دو ہزار آٹھ کے اندر فیبروری دو ہزار آٹھ کی حال ہاں میں جتنا کے اندر ایک فلم فیسٹیول ہوا کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے فلم تو وہ ہے ساری دنیا اس کو امریکہ مانتا ہے اس کا باپ مانتا ہے یہ بے حیائی کی تعلیم دیتی ہے یہ بے شرمی کی تعلیم دیتی ہے فلم حیا شرم اس کو تو وجوہ نے بھی اپنایا ہے رام نے جب راون پر حملہ کیا اور اس کو دقت دے دی اور سیتا کو ہردین سے چھڑایا میں اپنی بات نہیں شاپی مسلط ہفتی مسئلہ جو مندی بڑے ہی نہیں شرم حیا حیات عفت پانچ دامنی یہ تو انسانیت کا جوہر ہے مذہب اور چیز ہے مذہب سے ہٹ کر بھی بے شرم نہیں ہو سکتی بے حرام نہیں ہو سکتی رام جب چکی کھا گئے کھایا اور رام نے جب اپنی بیوی وی سا دنیا ساری دنیا جانتی ہے کہ اسے اپنی عزت عزمت اور پاکستانی کا ثبوت دینا پڑا کے اندر یہی فلمی فیسٹیول کے اندر بات شروع ہوا کرتے ہیں کہ کبھی کسی فلمی ہجڑے کو لیا جاتا ہے کبھی کسی سیاسی کتے سے انٹرویو لیا ٹاپ شو ہوتا ہے امریکہ کا سب سے جو مشہور ٹاپ شو ہے بار بڑا وائٹر ہے اس ٹاپ شو کے اندر ایک جو ہے فلم بنانے والے کا انٹرویو کیا گیا اس نے کہا کہ یہود و نسارا امریکہ نے اسرائیل نے پوری دنیا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا وہ جو دکھایا گیا کہ ایران سونی پر حملہ کر رہا ہے اور ایران کویت کے بچوں کے اسکول پر بمباری کر رہا ہے ہاسپٹل کو تباہ کر رہا ہے اس بارہ بارہ شو کے اندر شو کے اندر اس نے کہا اصل میں نیو یارک کے جنگل میں فرضی بلڈنگیں بنا کر یہ جو ہے پیمایا گیا اور بیما کا لوگوں کو ان کے ساتھ ایران کے خلاف سدام کے خلاف اب میں ٹی وی میں لے کیا ایران کے مسلمانوں پر حملہ کر رہا اور اس نے صاف بتایا کہ نیو جنرل کے طرف نے یہ شوٹنگ کی تاکہ ایران کے خلاف ساری دنیا کا ماحول ذہنی طور پر تیار کر سکتے ہم اور ایران پر حملہ کرنے کے لیے دنیا کے پچپن ممالک کی بھی لے لے سکیں اس لیے فلم کیا ہے کیا ہے فلم میں تقریب کر رہا ہوں ایک فلمیں ایڈیٹر ایسا جو ہے آٹھ ہے کلا ہے اور ایسا صاف پیر ہے کہ یہاں سے میرے چہرے کو نکال دیا امام حرام کے چہرے کو بٹھا دیا اور پتا لگ رہا ہے کہ نئی بلاس کے اندر امام حرم تقریب کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں چیز چیز پر چیز چلا کر اپنی جان برباد کر کر اپنی شہر برباد کر کر ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ شاہ کی طرف آ جاؤ غریب کی طرف آ جاؤ اصل کی طرف آ جاؤ وزیرے کی طرف آ جاؤ غریب کی تعلیم و تمدن کی طرف آ جاؤ وزیرے کے خاص کا سروا بنا لو آ جاؤ پنڈی کا جو تازہ ہے یہ جو تحریر اور اونچا نیچا یہ پیٹرول سے کروڑ کرنے کے اندر ہے ماننے کے لیے تیار نہیں مری کل اس لیے کیا عراق کویت پر حملہ کر رہا ہے اس نے صاف کہا کہ نیو یارک کے جنگلوں کے اندر ہم نے کوئی فلم بنائی آندھرا پردیش میں حیدرآباد کے اندر آپ جانتے ہیں رام سٹی جو میں سٹی ہے جانے کا ہی آپ کو ریلوے اسٹیشن چاہیے ایئرپورٹ چاہیے کھیتی باڑی چاہیے جنگل چاہیے اپارٹمنٹ چاہیے ہائی وے چاہیے اسٹیٹ میں چاہیے کیا نہیں بنا سکتے تو سب کو ہم فلم فیسٹیول قائم کر کر نتیجہ کیا ہوا نتیجہ کیا ہوا انیس سو ترانوے کے اندر سعودی عرب کی عورتوں کا سروے کیا گیا کہ لپسٹک کی پالش اور نئی پالش ریموور کتنا استعمال کرتی ہیں تو تقریباً ساڑھے آٹھ ٹن ایک سال کے اندر اس وقت انیس سو ترانوے میں جب فلمی فیسٹیول جو ہے سو کے اندر نہیں ہوا تھا اس وقت تک ساڑھے پانچ ساڑھے سے لے کر ساڑھے آٹھ ٹن تک یہ میری کو استعمال کیا کرتی تھی اور ایک خاتون دلہن جو بنتی ہے چاہے کہ شادی میں جو جاتی ہے پچیس ہزار ریال کا کپڑا اور اس کے اندر وہ میک اپ وغیرہ کرتی ہے اور اپنے خاط سے خرچہ لگاتی ہے یہ سب کس کی طرح ہے اگر ایک چادر بھی اگر پردہ کرتی تو جسم پر چادر نہیں جسم پر ڈالتی تو پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہماری تصدیقہ رضی اللہ نے کہیں پھول گوٹے کا کپڑا آیا پردے کے طور پر لگا دیا آپ کے چہرے پر سرخی سرخی دارے یہ پھولدار بیٹے دار یہ جو پردے کا کپڑا ہے یا محمد کی دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرے آج کہاں ہے شہر کے بچے بچے کے پاس امپورٹنٹ قیمتی کھانا لڑکی کی لڑکے کی بڑے کی چھوٹے کی مرد کی بیوی کی اور بیت الخلا حمام خانے بنگلور کے اور ہندوستان کے چار چار کنسان وہاں پر رہ سکتے ہیں یہ سب کس کی طرح ہے جس نے پر و کی تعلیم دی صبر کی تعلیم دی قیام کی تعلیم دی پیٹ پر رکھ باندھنے کی تعلیم دی آج وہ معاشرہ پوری طریقے سے امریکی تحریر اور تمدن کا وہ غلام ہو چکا ہے اور ان کے طریقوں کو اپنا چکا ہے اور کلام بات کی وہ آئے اور اکثر بات کر یہود ولن نسارا حتیٰ تب تک آپ ملت ہو کہ یہ ہو نسارا اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے طریقوں پر چلنے لگو یہ کیوں وہاں بمباری نہیں کرتے اگر الفاظ میدان میں کوئی یہودی کوئی عیسائی خود کے بن کر جا کر جیسے فلسطین کے اندر ہوتا ہے کرتا کیوں نہیں کہے کوئی بات نہیں جب تمہاری سالی بگڑی ہوئی ہے تمہارا سمندر بگڑا ہوا ہے تمہارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے تم فلموں کے ہیروئنوں پر جان دینے والے ہو مصر کا سروے کیا گیا اسی پر آٹھ پرسینٹ یہ کون سی وہ دریا نیم جس نے دنیا کو تہذیب کا سبب دیا جس سے حیا اور منی کا درد کا جو گواہ تھا دریائے نیم آج اس دریائے نیل جس طرح ہماری تہذیب ڈوب گئی ہمارا سبر ڈوب گیا ہمارے ہمارے کیریکٹر ڈوب کر رہے وہی دریائے نیم جن کے کے اندر ہماری شرم حیا ہمارے جو ہے اور اسلام کے کے کارکنوں سبق ہوئے تھے آج کی ہے ہے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں اٹھاسی فیصد عورتیں چھتیس رقم پینسٹھ فیصد عورتیں جس فلم کے اندر آدھار ہوتی ہے یہ وہ فلمیں ہیں جن کو ہندوستان کا مسلمان نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے گھروں میں خود کا اینٹینا لگا ہوا ہے اسرائیل کا چلن دنیا کے بہت کم ملکوں کے اندر آتا ہے لیکن عرب کی سرزمین وہ ہے کہ جس کمی اسرائیل نے اپنے چینل کے لیے فری فری دے رکھا ہے چینل یہ لوگوں عرب میں نماز پڑھنے والوں شریف کے اندر نماز پڑھنے والوں تم ہماری تریف کو ہمارے تمدن کو کے کوئی شادیاں ہو رہی ہیں ہندوستان اور پاکستان کی شادیوں کو شرما دیا ہے نیٹ کے اندر یہ جو شادی کی تصویر کوئی موبائل میں ڈال دینا ہے میرے رب کی کی میں قدم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اس دلہن کو انگوٹھی پہناتے ہوئے دیکھا جیسے سیم ایسے ہوتا ہندوستان میں کہ کرسچن لڑکا کرسچن لڑکی کو پوپ اور پادری کے سامنے چرچ کے اندر انگوٹھی پلا کر اپنی شادی کی کاروائی پوری کرتا ہے یہاں ویسے ہی لباس جو ہے ہزاروں لال کا پہن کر دلہن آتی ہے سوٹ کے اندر مضبوط دلہا آتا ہے سائڈ کے اندر جا کے ہوتا ہے عورتیں خواتین جو آپ کو کرنے میں نظر آتی ہیں وہاں آگے پیچھے کا حصہ ہلا ہلا کر نئے مزدور کے سامنے بیان کرتی رہتی ہے اور کپڑا اتنا اور صحیح الگنا والی صرف آیا رکھا کہ بہت ساری کپڑا پہننے والی حقیقت کے اندر ننگی ہوگی یہ سارا کی ہے امت مسلمہ اور حرام شریفین کے پڑوسیوں کے لیے مکے میں رہنے والوں کے لیے مدینے میں رہنے والوں کے لیے سعودی مملکت میں رہنے والوں کے لیے ایسے ملک میں رہنے والوں کے لیے کہ جہاں کی عدالت میں ایک طرف اللہ کا قرآن ہے اور دوسری طرف نبی کی حدیث ہے جہاں تو لہذا مسجد کو آنا چونکہ جماعت کی نماز واجب ہے تو گھر سے مسجد کی طرف تل کر کے آنا واجب ہے تم نکل کر آنا واجب ہے تم بیٹھے بیٹھے مسجد کی جماعت گھر سے نہیں پڑھ سکتے کیوں اس مسجد کی جماعت کا جو رشتہ ہے وہ ہمارے چلنے سے ہے ہمارے وضو کرنے سے ہے اسی لیے حقیق میں آتا ہے ایک قدم پر ایک نہیں اور ایک قدم پر ہمارا گنا مسجد کو چل کر جانا کوئی ضروری نہیں کا گوشت یعنی بغیر زمین کا گوشت وہ جو اور کس ماحول میں اور کس مذہب کے ماننے والوں میں سلام تک کے بارے میں احتیاط رکھی گئی تنہائی میں ملنے کے بارے میں احتیاط رکھی گئی گفتگو کرنے کے بارے میں اللہ کرام صاحب نے فرمایا نبی کی عورتوں کو بنا سب کا مولت معلومات نبی کی عورتوں اگر صحابہ تمہارے پاس آئے نبی کی عورت پورے مسلمانوں کی ماں صحابہ کائنات کے سب سے مقدس رشتہ مقدس صحابہ مقدس کرو اور مقدس رکھا یہ صحابہ اپنی ماں سے ملنے جائیں تو ماؤں کو حکم دیا گیا ماؤں نوچ نوچ کر تعریف کر کر سچے دار آواز سے صحابہ کو بات نہ کرو کسے ان کا ہاتھ حاصل حضرت صاحب سے حضرت زینت سے نبی کی ہر سراؤں سے اور یہاں کال کا کے اندر گھنٹوں بات ہو رہی ہے اشار آواز سے بات ہو رہی ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کے جو ہے بیوٹی میں سریلی اور آواز ہو سکتا ہے کہ ایک نمبر پر آئے اور تو دیکھا تو سے بھی بچ اسی لیے کہا کر بات کرنے سے بنا ملاقات سے بنا تو یہ جو نسارا اپنے اس بزنس کے ذریعے سے یہ کر دے رہے اگر بزنس کرنا ہوتا آپ کسٹمر کیئر سے بات کیجیے صبح میں بات کریں ایم پی علی میں امیر بات کر رہا ہوں ایک گھنٹے کے بعد آپ بات کیجیے میں سہج بات کر رہا ہوں آپ ایک گھنٹے کے بعد بات کیجیے وہ کہے گا میں سلیمان بات کر رہا ہوں ایک گھنٹے کے ایک ایک گھنٹے میں اپنا نام بدلتا ہے حدیث پاک میں سر رہے آئے عالم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نام یہ حضر نسارا کے اگر بس مسلمان سوال کرے گا میں کون بات کر رہا ہوں پلیز بات کر رہا ہوں میں میں کیسے بات کر رہا ہوں فرمایا آتا ہے جو نام اگر اپنی شناخت کے لیے کارخانے کا ایک نام رکھ لیا گھر میں اس کو محبوب بلاتے ہیں اور کارخانے میں اس نے اپنا نام سلیمان رکھ لیا ایسا نام رکھا عیسا پوسا اور ثبوت جو ہے داؤد یعنی پرانے پیغمبروں کے نام اگر وہ رکھ لیا شریعت علما خقام کہنے کی اجازت ہے اگر اس نے اپنا نام بدل لیا تو فرمایا کہ اس کا مذہب اور اس کا ہو جاتا ہے ہزاروں لڑکیاں انیتا سنیتا اور فلاما بردم یہ ماں وہ ماں اب پھر تھوڑی دیر کے بعد گھسے گا پھر اس کے بعد بھرے گا یہ سب چیز کیا ہے اس لیے کہ اپنی زبان سے وہ گندے نام نکلوا کر مذہب سے وہ قریبی پیدا کرنا چاہتے ہیں قربت پیدا کرنا چاہتے ہیں اسلام کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں اور تحریر شرم حیات اور کردار کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں کے پاس یہ جایا کرتے تھے چاول لے کر جاتے تھے اناج لے کر جاتے تھے اور بی بی کو آشارہ کرتا تھا کہ یہ جو ہے جس کے کے جسم اندر ہڈیاں کھڑی ہو گئی ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے ایکس رے رپورٹ ہے ان کے پاس یہ جاتے تھے ان کو ایمان سے نکال دیتے تھے گرست کرتے تھے جو چیز اپنے کے بھوک مروں کے اندر یہ لوگ ساتھ کا کام کیا کرتے تھے آج شہر کے اندر دن بنا کر دن بنا کر آج کا ہے ناگپور کے اندر کچھ کہنے پہلے ان لوگوں کی کانفرنس بھی ان کی عیسائیوں کی اس کے اندر پر دو سو ایسے مسلمانوں کو پیش کیا گیا جو دو سو مسلمان فادر صاحب مسلمان تھے لیکن اس عیسائی کے شریر سے اور ان کی تبدیل سے متاثر ہو کر یہ مرتب ہو کر یہود و دسارا بنے اور اس ناگپور کے اجلاس کے اندر دعویٰ کیا گیا کہ اگلے پانچ سالوں میں ہم دو لاکھ مسلمانوں کو مرتب بنا کر اور اور یہود گھر میں جاتے ہیں تمہارا فرض کیا کرتا ہے وہ آٹو چلاتا ہے وہ مزدوری کرتا ہے کتنا دیتا ہے کیا دیتا ہے جو کماتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور محنت کرتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا میں جا کر جو ہے برتن دھوتی ہوں کپڑا ہوں اچھا تمہاری کوئی سب سے سماج میں معاشرے میں جاؤ تو امام صاحب کے پاس مسجد کے امام صاحب کے پاس وہ عورت آئی اور کھلا کیا کرے گا اعلان ہوا ساٹھ ستر روپے اسے ملا آٹھوں کا خرچہ نہیں ملا ایک دوسری بڑی مسجد گئی وہاں سوا سو ڈیڑھ سو روپئے ملا اس نے کہا کہ ساٹھ ستر روپے کہاں پھر وہ جاتا ہے وہ عیسائی مبلے تم گئے تھے مسجد میں ہاں گئے تو کہیں ساٹھ روپے ملے کہیں سوا سو روپے اور بڑی مسجد کے اندر تو نہیں ہم تمہیں جو ہے مسجد دلائیں گے واشنگ مشین دلائیں گے تمہارے بچوں کو تعلیم دیں گے تمہاری بیٹیوں کو جو ہے ہم شادی کریں گے یہ کیا تم بیٹے اس شادی کے پلے بنے گئے نہیں مرد کو نہیں چھوڑ سکتی ہے مرد سے ہو کر رہو لیکن ایک کام ہے کہ تمہیں حساب کتاب دینے کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ اچھا چھپانا پڑے گا ایمان نہیں پہچانا اور زندگی کے مسلوں کو مسجدوں سے ملاؤں سے حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اداروں سے یتیم خانوں سے رفاہی اداروں سے حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ایمان بن گیا یہ لوگ ان لوگوں میں ہماری بچیوں کا سہارا بنے یہ لوگ ہمارے بچوں کا فیوچر بنے مستقبل بنے اس طریقے سے جاننا ایک مسلمان جماعت میں جا کر داری نما اس پر بس میں بیٹھتا ہے ٹوپی نہیں ہوتی دیکھنے میں ماڈرن مسلمان ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تم مسلمان ہو ہاں اب خود ادھر کی ادھر کی کیا کیجیے کہ سرکار آ گئی کیا تم نماز بھی پڑھتے ہو کیا تمہارے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کس درمیان میں بتاؤ یہ کہ زندہ ادھر ہوتا ہے یا بولتا یعنی زندہ ویلو زیادہ ہوتی ہے بڑے کیا کریں گے ہمارا یہی کہیں گے زندگی ویلو زیادہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے اس سے بزنس ہو سکتا ہے اس سے لڑائی ہو سکتی ہے دوستی ہو سکتی ہے دشمنی تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے علماء نے تمہیں برباد کر رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور عالم کا سر تم بتاؤ کہ پردہ ہوا نہیں ہوا اب جب تم کہتے ہو کہ زندے میں اور مردوں زندے کا مقام بڑا ہے تو تم جو ہے زندے کو چھوڑ کر ردے کے نیچے رہے مسلمان ہیں جسے وضو کے پڑھائے اسرائیل نہیں اور غسل کے بنیادی تعلیمات نہیں ہماری بات تو صحیح ہے بات تو صحیح ہے اس کے بارے میں فیچر دیتا ہے ایک کتاب کیا دیتا ہے ایک دعوت دیتا ہے ایک وظیفہ دیتا ہے کہ دیکھو اس لیے اسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو انہوں نے اپنا لیا پھر اس کے بعد ایک سفر ہوا ایک علم ملا ایک جو ہے والا آدمی ملا بھائی بتاؤ اللہ کو جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام زیادہ لیتا نہیں رہتا ایک شور کی محبت کرتا ہے ایک عاشق اپنے سے محبت دن رات کی تو تو لگا میری میری میری محبوبہ بیگم یہی کہتا ہے ہے نا کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے اٹھا کر دیکھ لو نے سارا کسان لیجیے اس آدم میں مسلمانوں میں زہر کی طرح خون میں کیسے مل رہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کام سینٹر ہے ہر قریبیں کی عمارتیں ہیں وہاں چینی میلہ ہے وہاں انہوں نے جو مذاکرات کی یہود و نظارہ کی جو یہ کی پہلی کی یہ سب چیزیں میں آپ کے پاس میں رکھ رہا ہوں لیتا نہیں لیتا ہے کلام پاک کو روکا دے جو چھ ہزار چھ سو چھیا کٹا دے اور تیس پر ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زیادہ لیا یا یہ کہ حضرت عیسیٰ کا زیادہ ایک لوگ بھائی اللہ نے کر دیکھا گیا حضرت عیسیٰ کا نام زیادہ اور اللہ کے حبیٰ کا نام کم اللہ کو اگر محمد کا وسلم سے محبت ہوتی تو اللہ کو کا بلب کا نام کہتے کا نام کیوں لیا حالانکہ بنیادی معلومات اگر ہو تو آدمی جانتا ہے کہ کتنے مردے سے فضیلت نہیں ہے بلکہ حضرت علیہ السلام سلام آئیں گے آنا کے امتی بنیں گے امت کے امام کریں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے زندہ اور مردہ ہونا کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے بیٹا ایکسیڈنٹ ہوا بیٹا بچ گیا اور باپ مر گیا اور یہ کہیں گے کہ باپ کا مقام گھٹ گیا اور بیٹا جو کے سیتا ہے اس کا مقام اونچا ہو گیا یہ بے وقوفی کی جہالت کی بات ہے یہ وقتی طور پر دھوکہ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ نے کلام پاس میں میرا کام کیا تھا اور اللہ کے محبوب کلام اللہ نے زیادہ نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ نام لینے کے اندر گستاخی اور بے دبی زیادہ ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ نے پاجیانہ انداز میں مشکلانہ انداز میں محبت بڑے انداز میں دوسرے لفظوں اس لیے برائے نام دو تین مرتبہ لیا اور حضرت اشارے کے سرحد و سلام کا نام اس لیے اللہ نے بار بار لیا کہ کلام پاک میں جہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ کا نام لیا سب لوگوں مریم کہا مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ وہ اس لیے کہ یہ عیسائی کتے حضرت عیسیٰ کو اللہ کہتے تھے تاریخ السلام اللہ کے تین ٹکڑے ایک بند تھے اس کے تین ٹکڑے کیے ایک روٹی تھی جس کے تین ٹکڑے کیے یہ حضرت عیسیٰ تو اللہ نے کلام پاس پہ حضرت عیسیٰ کا نام حضرت مریم کے ساتھ جوڑ کر عیسب مریم اس لیے کہا کہ جب کبھی عیسب روبریمہ ہوگا ان جو ہے عیسائی یہ حضرت کے گال پر ایک جوتا پڑے گا کبھی تم تو کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے لیکن خراب رہا حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے یہ چیزیں دارول کہاں سے دارالسلام سے دارال دارالسلام کوئی ادارہ نہیں کچھ فرضی طور پر دار اللہ رحمت کا در سلامتی کا در کون لکھا ہے محمد حمید اللہ لکھا ہے کون لکھا ہے محمد سفیہ خان فرضی مسلمانوں کے نام سے لٹریچر کر کر آج مسلمانوں کے بہت بڑے سب کو انہوں نے خاص طور سے جرم ایریا اور غریب طبقے کے اندر امتحان کی نہروں کو ہے اسی لیے میرے نے نے کہا جہاں تک جو و نظارہ کی سازشوں کے قریب بھی مت بیٹھو اولیا ہوگا یہ اپنے آپ کے دوست ہو سکتے ہیں لیکن یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور یہ اس وقت تک سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ یہ تمہیں اپنے دین کے اندر لانا ہے اس دنیا میں ہر کوئی طرح ہوتی ہے ہندوستان کی طرح ہے نہیں ہے یہاں نیپال ہے یہاں بنگلہ دیش ہے یہاں جو ہے فیض آباد ہے یہاں کشمیر ہے یہاں ہے طرح ہندوستان کی طرح ہر ملک ہے لیکن اتنے بڑے کام زیادہ اتنے بڑے خودہ کے لیے اور اتنے بڑے کمینے سنتے کہ جب انہوں نے نیشن کے اندر امریکہ نے جب ناجائز پیڑا امریکہ نے جب اپنے حرام کے بچے کو جنم دیا اسرائیل کو کو لا کر یہاں تازہ پٹی کے پاس بتایا فلسطین کے اندر اور وہاں انہوں نے بیت المقد کے ساتھ آبادی ان کو دی تو اس وقت کہا کہ تمہاری کوئی سرحد نہیں تم کتنے فلسطینوں کو مارو یہ زمین تمہاری ہے جتنے شہروں کو مارو یہ زمین تمہاری ہے دنیا کا صرف ایک ملک ہے اسرائیل جس کی کوئی حد بندی نہیں جس کی کوئی چٹ بندی نہیں یہ جتنا فلسطینوں کو ماریں گے اور جتنا حملے کریں گے جتنا آبادیوں کو و تارا کریں گے امریکہ اس کا آرام کا کام اس کی جو ہے پیٹ کو اوارڈ دے گا اور ان کو انعام دے گا جس زہریلی پیاز کے دنیا پر اس کمینے نے ایران پر حملہ کیا ایسے اور اس سے خطرناک تین خطرناک آئٹم کے موجود ہے ایک تو ہم دیکھ رہا تھا اس کے پاس گیس ہے وہ تو ہوا وہ زمین کو جانچ لیا پورے جنگلات کو کھنگا لیا وہ تو حسین کی بھی وہ نہ پا سکے لیکن وہ جس ہتھیار کی اور جس کیمیکل کی اور جس جو ہے خطرناک گولے بارود کی بات کر رہے تھے اس سے خطرناک بیس گنا اس وقت اسرائیل کے ساتھ ہے اور امریکہ اسے گڑھ بنا دے رہا کبھی صحیح دنیا کے بدترین قوم ہے زلیل قوم ہے ایسے زلیل قوم کا لباس ایسے زلیل قوم کی تحریر ایسے زلیل قوم کا کلچر ایسے زلیل قوم کا حمایت مسلمان اپنا کر خدا کی قدم کامیاب نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اپنے گھر سے اس یہودی کتے کو نکالو اس نکالو نکالو دیکھو گھر میں نمازیں ہوتی نہیں ہوتی تلاوت ہوتی نہیں ہوتی بھائی ہمارے یہاں یہ جو آتے ہیں جمعہ میں ہمیں معلوم ہے ایک جمعہ ہے دو جمعہ آئے دو جمعہ ہے چار جمع آئے سباب میں حاضری رکھتی ہے کیا آدمی رکھتی ہے نہیں رکھتی نا کیا عمر اب تعین فتی جمعہ سے پہلے فون کیا تھا آئیڈیا کو اگر یہاں جو ہے اٹلی اگر آنے میں سوار روپئے کی مل رہی ہے تو شٹل کھلنے سے پہلے کچھ بارہ کر پڑے گا کہ میرے بارہ میں ساٹھ پیسے بچیں گے حضرت مولانا نے کہا تھا کہ مجھے ایئرپورٹ پر ایک آدمی ملا آتا تھا سب کچھ اور کرتا تھا سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے حرام کی نہیں ہو حضرت سے اس نے کہا کہ میں تم بننا چاہتا ہوں حضرت نے کہا مجھ سے اچھا بنو گے اگر تم نفا اختیار کرو گلی آیا وہ چلا گیا تو اس نے حضرت کو جواب سے لکھا حضرت لڑکیاں بھی بھی ہیں ایک پتینگ اور ایک مچھر اور مکھی سے بڑھ کر میرے آنکھوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اب ہے میرے اندر کر لیکن مجھے جنا کی طرف قدم بڑھنے کی ہے تو مجھے چیز روک لیتی ہے تو حضرت نے کہا کہ کیا چیز ہے وہ میں تو کچھ اذکار مجھے بتا یہ اذکار تو ساری دنیا کے لوگ کو میں بتاتا ہوں کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ضرور ابرد صبح میں سو مرتبہ تھا یہ تو سارے بلی بھی بتاتا ہوں یہی چیز میں نے تجھے بھی کہی لیکن تیرے اندر یہ کمال کہاں سے پیدا ہو گیا اس نے حضرت کو کہا کہ حضرت ذکر اذکار تو آپ کے کہنے پر تو کر ہی رہا ہوں اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو میں بار بار کہتا ہوں یہ یہاں کی مجلس ہے یہ جو علماء کے بیانات ہیں اس وقت یہ پلیٹ فارم چھوڑ کر ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے دنیا بھر کے کام کو آگے پیچھے کر کر اپنا نظام بنا کر آپ کو آنا پڑے گا دوسری کہا کہ حضرت اصل یہ ہے کہ آپ سے جو بیت ہوا اور آپ کی مجلسوں کے اندر جو میں بیٹھا ہوتا تو اگر میں گناہ کرنا چاہتا ہوں وہ چیز بن کر نور بن کر روشنی بن کر جس جس میرے چہرہ لگا لیتی ہے اور مجھے گناہ کی طرف جانے نہیں دے گی یہ مجلس یہ جمع چھوڑ کر دیکھیے پھر آپ کو ڈیٹ پر جانے میں آتا نہیں رہے گی یہاں ایک جمع رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پکڑ پکڑ ہے یہاں کی باتیں کچھ چپتی ہے مولانا نے سوبر کہا کتا کہا پاخانے کا کیڑا کہا اور سور کا پاخانہ کہا یہ چیزیں ہمیں بچاتی ہیں ادار بن کر کلام پاک پیسہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام و سلام کا واقعہ جب کہا ورحمت محمد بھی محمد بھی لو لا قرآن ربی کہ حضرت یوسف کے دل میں بھی رات آ گیا کہ میں زلیخا سے ملوں اگر وہ رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے جہاں کی رب دلیل مفری نے کیا سلام کی تربیت میں ان کی مریضوں میں حضرت یوسف علیہ جو تھے تو جب وہ سلیما کے بارے میں دل میں کچھ کھٹک پیدا ہو گئی کچھ ارادہ پیدا ہو گیا تو دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چھت پر ہے اور اپنی شہادت کیوں گئی ایسے ساتھوں میں چبا کر افسوس کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو مجلسیں ہیں یہ جو تین اہم ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹائم ہو گیا تو کیا مطلب ہے ٹین گیا کا اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے کیا دنیا میں ارے باتیں سننے سنانے سے جمعہ میں آنے سے اللہ کی رحمتیں پانے سے اللہ کی برکتیں اس سے بڑھ کر کیا ہے کام بھائی دو کام ہے ایک ایک روپے کا ایک ایک سو روپے کا تو بھی کہہ سکتا ہے روپیہ چھوڑ کر سو روپئے کی طرف جا رہا ہوں تو اس مجلس سے بڑھ کر کیا دنیا کے کتے تو سات دن بنے رہتے ہیں جو ان کی نہ پہنا سکتے ہیں بچوں کی نوکری ساری زندگی کرتے ہیں کتنا وقت لگے اپنی سعادت تعداد اور یہ چیز ہمیں گناہوں سے کے لیے حساب بن جاتی ہے اور یہ گناہ ہم کے لیے پہلا بن جاتی ہے تجربہ کر کے دیکھیں کہ جن علماء گناہ سے آپ کا تعلق ہے اگر وہ تعلق چھوٹ جاتا ہے تو گناہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور یہاں جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو گھروں تک اب نہیں پہنچاتے بچوں تک نہیں پہنچاتے اس وجہ سے آج سماج کے اندر معاشرے کے اندر جو چیز ہم و کے تعلق سے تعصب پیدا کرنا چاہتے ہیں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں آج محبت کی لہر پھیل رہی ہیں میں آپ کو دو جمعہ پہلے بتایا تھا کہ مسلمان کے لیے کھانا پینا بچوں کے لیے بڑوں کے لیے حدیث کے خلاف ہے نہ تو اس پر عمل کریں گے نہ جو ہے کے پاس بنتا ہے داڑھی بنانے والا سمجھتا ہے ایک عمل کو چھوڑ کر بڑھیا باتیں میں کے لیے تیار ہو بے نمازی سمجھتا ہے ایک بے نمازی کی بات کو چھوڑ کر بنیا معاملے میں چننے کے لیے تیار ہو ایک چرو کا غلام سمجھتا ہے وہ چیز کو معاف کر کر بجٹ کے معاملے میں حتم کرنے کے لیے تیار ہو بڑا ہو تو سارا تھا وہ ایک ایک چیز اگر چھوڑیں گے تو اسلام میں باقی رہ کیا جائے گا بڑی سخت وعدیں ہیں پاک کے اندر سخت وعیدیں ہیں اللہ کے حبیب پاک نے فرمایا دین کے بارے میں غور و فکر کرنا آدھی عبادت ہے اور پیٹ کو خالی رکھنا پوری عبادت ہے نہیں بتاتے ہم سمجھتے ہیں کہ ماں بچوں کے ساتھ کی سوچ سوچ کر کھلا رہی ہے میں اور جمع رکھی کروں گا حضرت ہمارے پیر و حضرت مولانا میں نے ایک عجیب و غریب ایک زندہ کہانی بیان کی ایک امت میں ایسے ایسے بھی جو ہے ریکارڈ قائم کرنے والے کہ جب جو ہے سنسکار پرکار بچوں کا زمانہ تھا پاکستان کے اندر اور وہاں پر احمدیہ پھر سے آلیادیوں کے خلاف جیل بھرو تحریر کو بھی اس وقت ایک آدمی جیل میں گیا چالیس افراد کا کھانا چھٹ کر گیا اور چالیس افراد کی چائے خود پی لیا ایسے ایسے امت کے طرفدار ہیں میں وہ زندہ ہوں حضرت کا لے کر انشاءاللہ شاء اللہ آؤں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانے اور سونے سے اسلام مسلمانوں کے اندر کیا تباہی اور بربادی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ یوز اور اللہ کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کو اور ہماری خصوصیات کے ساتھ ہمیں جو ہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور اللہ تعالیٰ اور ہمارا خاتمہ فرمائے آمین بابا للہ